اسلامی تاریخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی تصدیق کے لیے بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے مثلاً بغیر پیدا ہونا پیدائش کے بعد ماں کی گود میں ان کی صفائی بیان کرنا مردوں کو زندہ کرنا اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینا مٹی سے پرندہ بنا کر پھونک مار کر اڑا دینا لوگوں کے گھر میں رکھی ہوئی چیزوں کا بتا دینا ان کی دعا سے آسمان سے دسترخوان کا اترنا زندہ آسمان پر اٹھا دیا جانا قیامت کے قریب دنیا میں دوبارہ تشریف لانا یہ وہ معجزات ہے جس کی شہادت قرآن پاک دے رہا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو توحید و ایمان کی دعوت دینی شروع فرمائی تو آپ کی محبت و عقیدت اور قبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا مگر یہودی قوم اس دعوت و شہرت کو اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھنے لگی اس لیے انہوں نے بادشاہ وقت کو اپنا ہم خیال بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جس مکان میں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے اس کو گھیر دیا موقع پا کر آپ کے سب ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور ایک یہودی کو آپ کا ہم شکل بنا دیا جس کو ان لوگوں نے پکڑ کر سوری پر چڑھا دیا اور یوں سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی سوری پر چڑھا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ میں نے اپنی چادر پھیلا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے ایک لف اس میں ڈالا اور فرمایا چادر اپنے بدن سے لگا دو میں نے اپنے بدن سے لگا لیا اس روز سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں بھولا بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ یاد نہیں رہتا ہے میری میموری بہت کمزور ہے اور حافظہ میرا کمزور ہے ہمارے اسٹوڈنٹس بھی شکایت کرتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہمیں یاد نہیں رہتی ہے سوال ایک مرتبہ حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد سے کیا امام شافی رحمت اللہ علیہ اسٹوڈنٹ تھے اور ان کے استاد حضرت وکی رحمت اللہ علیہ ان کو جا کر سوال کیا کہ میری بہت شرط میموری ہے مجھے یاد نہیں رہتا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کا وہ شعر ہے شکل تو الى وقی ان سوء حفظی فاوصانی الى ترک المعاسی فإن العلم نور من الله فنور الله لا يعطى لعاسی حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ مجھے یاد نہیں رہتا ہے میرا میموری پاور بہت کمزور ہو گیا ہے تو میرے استاد نے مجھے جواب میں کہا امام شافی رحمت اللہ نے فرماتے میرے استاد نے کہا گناہ کرنا چھوڑ دو گناہ کرنا چھوڑ دو گناہ کی نموست سے آپ سے کمزور ہو جاتے ہیں اگر گناہ کو تم چھوڑ دو گے اللہ اس کے نتیجے میں تمہیں بہت اچھی میموری دے گا فوٹوگرافک میموری نصیب کرے گا اور آگے ریزن بیان کیا کہ یہ نالج تو اللہ کا نور ہے نالج اللہ کا نور ہے اور اللہ اپنا نور اس گھر دیتا ہے اس بنا پر میموری کے قوی کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کے چھوڑنے کی کوشش کریں ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں اور جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے یعنی جس طرح سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح نماز کے بغیر دین زندہ نہیں رہ سکتا یہ تو بڑی مشہور بات ہے کہ نماز دین کا بہت اہم سکون ہے یہی فجر کی نماز کا وقت تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے اس دن لیٹ ہو گئے صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں اور جو جس وقت نماز فجر پڑھی جاتی تھی ٹائم ڈیلے ہو رہا ہے صحابہ پریشان ہے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب تک نماز پڑھانے نہیں آئے اور پھر دیکھا کہ حجرے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی نکلے تیز قدموں سے مسلح پر گئے صحابہ کو اشارہ کیا فجر کی نماز پڑھائی اور چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کر فجر کی نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا اور نماز کے بعد صحابہ کو کہا وہیں بیٹھے رہو مجھے ضروری بات کرنی اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات سنائی فرمایا اے میرے صحابہ میں اٹھ کو بہت جلدی گیا تھا میں نے فجر کی دو رکعت سنت نماز اپنے گھر پر پڑھی لیکن فجر کی دو رکعت سنت پڑھنے کے بعد میں سو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے نبی پر وحی بھیجنا چاہتے تھے تو آپ کو صلاح دیتے تھے تو فرمایا کبھی کبھی یہ وحی کا طریقہ ہوتا تو فرماتے میں سو گیا فجر کی دو رکعت سنت پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں سویا ہوا تھا اور خواب میں میں نے اللہ کا دینار میں نے خواب میں میرے مولا کو دیکھا اور میں یہ دیکھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہے اور سامنے فرشتے موجود ہیں اور یہ فرشتے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں ایک دوسرے سے جھپٹ رہے کہ میں اللہ کے پاس آگے جاؤں میں اللہ کے پاس آگے جاؤں تو اللہ نے مجھے سوال کیا اے میرے محبوب تمہیں معلوم ہے یہ فرشتے آپس میں یہ کمپٹیشن کیا کر رہے ہیں اور کیوں آپس میں ایک دوسرے سے جھپٹ رہے ہیں اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں کہا اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ کے امتیوں کے کچھ اعمال ہیں آپ کے امتیوں کے کچھ اعمال ہیں ہر فرشتہ یہ چاہتا ہے یہ عمل لے کر میں اللہ کے پاس چلا جاؤ اس لیے کہ جو میرے پاس پہلا آئے گا میں اس فرشتے سے خوش ہو جاؤں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تعجب ہوا کہ میرے امتیوں کے ایسے اعمال ہے کہ فرشتے آپس میں جگڑ رہے آگے بڑھنے کے لیے اور اللہ تیرے پاس وہ عمل آئے تو خوش ہو جائے گا تو مولا یہ بھی تو بتا دے کہ میری امت کے وہ کون سے اعمال ہے جو تجھے اتنے پسند ہے کہ جو فرشتہ لے کر آئے تو اس پر خوش ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے محبوب وہ تمہاری امت کے تین تین عمل ایسے ہیں جو فرشتہ پہلے لے کر آئے میں اس فرشتے پر بہت خوش ہو جاتا ہوں پہلا عمل ہے کسرت الخطا المساجد مسجد کی طرف کسرت سے قدم بڑھانا جب ایمان والا مسجد کی طرف آتا ہے اور مسجد کی طرف جو قدم بڑھاتا ہے اللہ فرماتے مجھے یہ عمل اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے کہ جب فرشتے یہ عمل لے کر آتے ہیں میں ان پر خوش ہو جاتا ہوں چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والا جب مسجد کی طرف بڑھتا ہے وہ ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے دوسرا بڑھاتا ہے اللہ اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے اس کے بعد فرمایا دوسرا عمل ہے الم ال کہ ناپسندیدگی کے باوجود وضو کرنا یعنی جی نہیں چاہتا ہے سردی کا موسم ہے پانی میں ہاتھ ڈالنے اچھا نہیں لگتا ہے نیند سے ابھی اٹھا ہے لیکن صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے وضو کرتا ہے اللہ کو یہ عمل بھی بہت پسند آ جاتا ہے اور تیسرا عمل بیان کیا انتظار الصلاة بعد الصلاة کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یعنی بندے کو ایک فکر ہو کہ میں فجر پڑھ کر جانا ہو مجھے اب زہر پڑھنی ہے میں زہر پڑھ کر جانا ہو مجھے اب اثر پڑھنی ہے یہ جو دل میں بیچے چینی ہے یہ عمل اللہ کو بڑا پسند آ جاتا ہے میرے بھائیو اس حدیث پر غور کرو مسجد کی طرف چل کر آنا یہ نماز پڑھنا نہیں ہے وضو کا کر لینا یہ نماز پڑھنا نہیں ہے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ بھی نماز نہیں ہے یہ تو وہ تین عمل ہے جو نماز کی طرف لے جاتے ہیں جب ان تین پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے تو نماز پڑھنے والے پر اتنا خوش ہوتا ہوگا اسی لیے تو قرآن نے وعدہ کیا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِدُونَ اُلَائِكَ هُمُ الْوَارِسُونَ الَّذِينَ يَرِسُونَ الْفِرْدَوْسِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کہ میرے جو بندے نمازوں کا احتمام کرتے ہیں ان کا انعام یہ ہے میں انہیں جنت الفردوس نصیب کر دوں گا تو اس لیے نمازوں کی شریعت میں بڑی اہمیت آئی ہے اور دوسری طرف وعیدے بھی ہیں صاف حدیث ہے کہ جو آدمی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا تارون کے ساتھ ہوگا حامان کے ساتھ ہوگا امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا اجر ایمان والا کہتا ہے فرعون تو اللہ کا نام نافرمان تھا وہ جہنم میں جائے گا قارون اللہ کا نافرمان تھا وہ جہنم میں جائے گا اور ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا اس کا انجام لوگ لوگوں کے ساتھ ہوگا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ دیکھو اللہ کی ذات بڑی غیور ہے اللہ اسی کو نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے اور اسی کو سجدے کرواتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ کو جس کے ایمان سے محبت ہے اللہ اسے موقع دیتا ہے اور ہمارے بزرگوں نے اس حدیث کے تحت لکھا کہ آپ فجر کی نماز پڑھنے آئے ہیں پھر زہر میں آ گئے اور زہر کی نماز پڑھ لی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے فجر کی نماز کو قبول کر لیا اس لیے کہ وہ ذات اتنی غیور ہے کہ اگر اس نے نماز قبول نہیں ہوگی تو وہ دوسری بار سجدہ کرنے ہی نہیں دے گا لیکن اللہ کا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا موقع دے دینا یہ دلیل ہے اللہ نے پہلی نماز کو قبول کر لیا اور یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جو آدمی جو ایمان والا جان پوچھ کر نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے اس کے بارے میں مجھے ڈر ہے یا کافر ہو کر مرے گا یا منافق ہو کر مرے گا اللہ سب کی حفاظت فرمائے ایک سنت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی ہے تو اس رات میں کیا دعا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرنا اللہم انکا تحب اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے لہذا مجھے بھی معاف کر دے ایک اہم عمل کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے پھر دو رکعت اشراق کی نماز پڑھے تو اس کے لیے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ عمال کے بقدر پسینے میں ہوں گے کوئی تو پسینے میں ٹکنوں تک دبا ہوگا کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا تو کسی کا حال یہ ہوگا کہ پاؤں سے لے کر منہ تک پسینے میں ہوگا اس کا پسینہ لگام کی طرح منہ میں گھسا ہوا ہوگا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے طب نبی سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے جو میلن کھا لے خربوزہ کھا لے اس کا پیٹ بھی صاف ہو جائے گا اور اس کی بیماری کو اللہ جڑ سے ختم فرما دیں گے اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ نرمی اختیار کرو کیونکہ اللہ خود مہربان ہے اور نرمی اور مہربانی کرنا اس کو بہت پسند ہے اور نرمی پر وہ اتنا دیتا ہے جتنا وہ سختی اور اس کے علاوہ پر نہیں دیتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سبحان سبحان اللہ واللہ انتا نستغفرک علی ربک رب رب العزت المرسلین والحمد للہ العالمین